موسیٰ نے کہا میرے پرورتکار میری اور میرے بھائی کے فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے